بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ آپریشنل ریسرچ یا او آر اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں او آر اس کے ایبریویشن ہے آپریشن ریسرچ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں یا یو ایس میں کہتے ہیں اس کو اور جب یہ یورپ میں آتے ہیں تو اس کو ہم آپریشنل ریسرچ کے نام سے جانتے ہیں اسی طریقے سے یو کے اندر جو سوسائٹی ہے او آر سوسائٹی وہ آپریشنس ریسرچ سوسائٹی ہے آپریشن ریسرچ سوسائٹی جو ہے وہ یو ایس اے کے اندر ہے یہ جو دو سوسائٹیز کا میں نے نام کیا آپ کو نام بتایا یہ کیا کرتی ہیں یہ ساری آپریشن ریسرچ کے بارے میں یا او آر کے بارے میں جتنے رولز ہیں ریگولیشنس ہیں پالیسیز ہیں وہ ساری بناتی ہیں ساری فریم کرتی ہیں اور جو پریکٹیشنرز ہیں جو اس کے پروفیشنلز ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں یہ سوسائٹیز ہیں ہر سبجیکٹ کی کوئی نہ کوئی سوسائٹی ہوتی ہے میتھمیٹکس کی اپنی ایک سوسائٹی ہے کیمسٹری کی اپنی سوسائٹی ہے فزکس کی اپنی سوسائٹی ہے ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہوں پر ہے پاکستان کے اندر بھی سوسائٹیز ہیں اور یورپ کے اندر بھی ہے انگلینڈ کے اندر بھی ہے انگلینڈ کے اندر جو پروفیشنل سوسائٹی ہے اس کو زیادہ تر رائل سوسائٹی کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا ممبر ہونا بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپریشنس ریسرچ یا آپریشنل ریسرچ یا او آر آج ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں ہیں ہم نے پہلا سیگمنٹ مکمل کر لیا پہلا سیگمنٹ جس کے اندر ہم نے نیٹورک کی بات کی تھی جس میں ہم نے سی پی ایم کی بات کی تھی جس میں ہم نے پرٹ کی بات کی تھی اب یہ سیگمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کتاب کے اندر پہلا جو چیپٹر ہے وہ لینئر پروگرامنگ کا ہے کسی کتاب کے اندر نیٹ ورک کا پہلا چیپٹر ہے کسی کتاب کے اندر ڈائنامک پروگرامنگ کا پہلا چیپٹر ہے تو اس لیے میں نے اس کو سیگمنٹ کہا چیپٹر نہیں کہا تو پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا نیٹ ورک کے بارے میں سی پی ایم اور پرٹ کے بارے میں آج کل جس سیگمنٹ کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ سیگمنٹ ہے انوینٹری کنٹرول کا اسٹاک کنٹرول کا انوینٹری مینجمنٹ کا تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے اہم سبجیکٹ ہے ہر جگہ پر گھر سے لے کر اور بڑی بڑی فیکٹری انڈسٹری اور ملک میں قوموں میں بھی انوینٹری کی ضرورت پیش آتی ہے اسٹاک کی ضرورت پیش آتی ہے ہولڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے کیا کسی جگہ پہ اسٹور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اب آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یہ گندم کی جو فصل ہوتی ہے نا یہ گندم کی فصل نارملی اپریل یا مئی میں ہم لوگ کاٹتے ہیں اور اس کے بعد سارا سال اس کو کھاتے ہیں یعنی اگلے سال تک ہمارے پاس یہ گندم کی فصل نہیں ہوتی ہے یعنی جو ہم اپریل میں یا مئی میں کاٹیں گے یہی ہم اگلے سال تک کھائیں گے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے رکھنا ہوگا اچھی طریقے سے رکھنا ہوگا سیف طریقے سے رکھنا ہوگا سیکیور طریقے سے رکھنا ہوگا تاکہ کیڑا بھی نہ ہو کوئی خراب بھی نہ ہو پانی بھی نہ آئے وغیرہ وغیرہ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اسٹور کرتے ہیں جبھی تو ماشاء اللہ سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی سسٹم کسی نہ کسی جگہ موجود ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ انوینٹری کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے تحت ساری پلاننگ کرتے ہیں تو انوینٹری کنٹرول ہے انوینٹری مینجمنٹ ہے انوینٹری پلاننگ ہے اسٹاک کنٹرول ہے اسٹور کنٹرول ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی چیز ہے سارا جو سبجیکٹ ہے یہی چیزیں ڈیل کرتا ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو کیا چیزیں بتائی تھی انوینٹری کے بارے میں بتایا تھا کہ physical stock of items held any business for the production اور سیلس کسی بزنس کے اندر وہ موجود ہے کسی جگہ پر وہ ہے کس چیز کے لیے یہ تو پروڈکشن کے لیے یا سیلس کے لیے دو چیزیں ہوں گی آپ اسٹور کس لیے رکھیں گے اگر آپ کی دکان ہے ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے تو آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں سے آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے آپ کی فیکٹری ہے آپ کی انڈسٹری ہے تو آپ وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں اسٹاک کرتے ہیں تاکہ وہ پروڈکشن میں چیزیں استعمال ہو جائیں اسی طریقے سے ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ تین طرح کے اسٹاکس ہوتے ہیں تین طرح کی انوینٹریز ہو سکتی ہیں ایک تو فنش پروڈکٹ الٹیمیٹلی جو کہ آپ نے بھیجنا ہے اس کے ساتھ ساتھ را مٹیریل جہاں سے چیزیں اسٹارٹ کرنی ہے تیسری چیزیں ہوتی ہیں جو ان بٹوین ہوتی ہیں جو کہ نہ را مٹیریل میں ہے نہ فنش میں ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی باقی رہ گئی مثال کے طور سے اگر لکڑی کے کارخانے میں جہاں جہاں فرنیچر بن رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ جائیں گے اگر کرسیاں بن رہی ہیں تو کرسیوں کے بازو ہوں گے کرسیوں کی بیک ہوگی کرسیوں کی لیگس ہوں گی وہ بنی ہوئی پڑی ہوئی ہوں گی یہ کیا ہوگا سیمی فنش پروڈکٹ ہے یا ان پروسیس مٹیریل موجود ہے پہلے کیا تھا لکڑی تھی لکڑی کے بعد یہ چیزیں بنی کہ چیزیں بننے کے بعد اسمبل ہو جائے گا ابھی بھی یہ فنش پروڈکٹ نہیں ہے کیوں فنش پروڈکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ انسار کر رہا ہے پالش ہونے کا جب تک کہ پالش نہیں ہوگی اس کو ہم آگے نہیں بھیجیں گے لیکن پالش کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں ایک چیز ہوتی ہے پیکیجنگ پیکیجنگ بھی کرنی ہے یا اس کو کسی کنٹینر وغیرہ میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم بھیجیں گے تو الٹیمیٹلی یہ فنش پروڈکٹ اس وقت بنے گا جس وقت کہ اس کو پالش بھی ہو جائے گی جس کو اس کے بعد ساری اور چیزیں چیک ہو جائیں گی یا آخر میں کہتے ہیں جب یہ کوالٹی چیک سے گزر جائے گا تو ہم یہاں پر جو ڈیل کریں گے جو تین چار لیکچرز کے اندر یہ فنش پروڈکٹس کے اوپر یا فنش گڈس کے اوپر ڈیل کریں گے باقی چیزیں باقی بھی ٹریٹمنٹ تقریباً اسی طریقے کا ہوگا کوئی اس میں زیادہ چینجز نہیں ہوگی لیکن ہم فنش گڈس میں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس آئٹم کانکریٹ موجود ہیں ہم اس وقت سیمنٹ کی بات نہیں کریں گے ہم اس وقت بجری کی بات نہیں کریں گے ہم ایک فنش پروڈکٹ کی بات کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیمنٹ بھی فنش پروڈکٹ ہے کیونکہ کسی جگہ سیمنٹ بن رہا ہے کس کے اندر بن کے آ رہا ہے یہ سیکس کے اندر بوریوں کے اندر یا توڑے کے اندر بن کے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی ایک آپ فنش پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں فنش گڈ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم جو کریں گے ایک آئٹمس کی بات کریں گے اور ایک ڈفرنٹ کیا کہنا چاہیے جو فنش پروڈکٹ کی بات کریں گے اب میں نے بتایا تھا کہ چار طرح کی انوینٹری کاسٹ ہوتی ہیں اس کا نام تھا C one C two C three C four C one کیا چیز ہے آئٹم کاسٹ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی ایک آئٹم ہے اس کی کیا پرائز ہے ابھی جیسے ہم نے سیک کی بات کی تھی کہ ایک بوری کی کیا قیمت ہے اسی طریقے سے ایک صابن کی ٹکیا کی کیا قیمت ہے یا صابن کے ایک پیکٹ کی کیا قیمت ہے یا صابن کے ایک بڑے کارٹن کی کیا قیمت ہے تو یہ آئٹم کاسٹ ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ پروڈکشن سے آتی ہے یہ پرچیز سے آتی ہے اگر آپ نے خریدا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا پرچیز پرائس کیا ہے اس کی اگر آپ نے اپنی فیکٹری میں بنایا ہے تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن پرائز کیا ہے اس کے بعد آرڈرنگ کاسٹ ہوتی ہے کہ آپ کچھ آرڈر دیتے ہیں اس کے اندر کاسٹ ہوتی ہے وہاں سے کوئی شپمنٹ آتی ہے اس کے اندر آپ کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ ساری جو کاسٹ ہیں یہ آرڈرنگ کاسٹ کے اندر پھر اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ ہوتی ہے یا انوینٹری کاسٹ جسے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں منگائی ہوئی ہیں منگانے کے بعد اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اسٹور کے اندر تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے کرایہ دیتے ہیں بجلی کا خرچہ ہے گیس کا خرچہ ہے ایئر کنڈیشن کا خرچہ ہے ہیٹنگ کا خرچہ ہے لوگوں کا خرچہ ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد شارٹیج کاسٹ ہوتی ہے شارٹیج کاسٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شارٹیج کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس کچھ چیزیں کم ہیں اور آپ وہ بیچے جا رہے ہیں کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس دس آئٹم تھے پہلے آپ نے دس دس بیچ دیے لیکن اتفاق سے جو الیونتھ کسٹمر بھی آ گیا پھر ٹویلتھ بھی آ گیا تھرٹین بھی آ گیا اب اس نے کہا کہ جی مجھے تو یہ چیز چاہیے آپ نے کہا میرے پاس چیز نہیں ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ پیسے آپ رکھ لیں اور جس وقت آئے گی تو میرے پاس دے دیجیے گا پھر دوسرا جو ٹویلتھ کسٹمر ہے وہ بھی آیا کہ پیسے رکھ لیں جس وقت آئے تو میرے گھر بھجوا دیجیے گا اب کیا ہوا آپ کے پاس کہ دو کا آرڈر پہلے بک ہے پھر ایک تیسرے صاحب آئے انہوں نے بھی آرڈر بک کرا دیا تو تین کے آرڈر بک ہیں اگر آپ کا جو مال آ رہا ہے اور دس اس میں آئٹمس آنے ہیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی کتنے رہ گئے سیون رہ گئے کیونکہ تین تو آلریڈی آپ بیچ چکے ہیں تین تو آلریڈی بک کر چکے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شارٹیج کاسٹ یہ شارٹیج کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ اب آپ نے کہا نا آپ کے اوپر پریشر آ گیا کہ تین تو ابھی آپ نے سپلائی کرنی ہے تو آپ نے اس کو کہا یار جلدی سے لے کے آؤ فوراً بھیج دو پہلے تو آپ ٹرک کے ذریعے کراچی سے اسلام آباد منگا رہے تھے اب کیا کرتے ہیں آپ بائر منگاتے ہیں اب جب بائر منگاتے ہیں تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے نا اور پرائرٹی لیتے ہیں بعض وقت تو اس کے اندر تھوڑی سی کاسٹ زیادہ ہوگی تو یہ شارٹیج کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ وہ کاسٹ جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہ ہو یہ شارٹیج کاسٹ بڑی امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتی ہے پلاننگ کے اندر انوینٹری پلاننگ کے اندر خاص طور سے جہاں پر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ کوئی اپیڈیمکس ہو گئی اور آپ کے پاس دواؤں کا اسٹاک نہیں ہے کتنی کاسٹ پے کرنی پڑے گی very heavy cost will have to pay for this one تو اس لیے شارٹیج کاسٹ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جناب آگے ہمارے پاس انوینٹری ماڈلس ہیں ای او کیو یعنی اکنامک آرڈر کوانٹٹی اس کے اندر دو ہی سوال کرنے ہوتے ہیں کہ کب آرڈر کریں اور کتنا آرڈر کریں تو وہی اکنامک آرڈر کوانٹٹی یعنی اکنامک بھی ہو آرڈر بھی کرنا ہے اور کوانٹٹی بھی یعنی آپ نے ٹائم معلوم کرنا ہے اور اس کی ٹوٹل کوانٹٹی معلوم کرنی ہے کہ کتنے آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے تاکہ انوینٹری آپ کے پاس صحیح ہو سکے دو طرح کے ماڈلس ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل جس کے اندر ڈیفینیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز شیور ہوتی ہے ہر چیز سرٹن ہوتی ہے دوسری چیز پرابلسٹک ماڈل وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس سرٹنٹی نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس شیورٹی نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی جب اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس کی مدد حاصل کرتے ہیں ہم پرابلٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو چانس کی بات کرتے ہیں کیا مثال لیں آپ نے گھر کے اندر سب جگہ بلب لگائے چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں آپ کو کیا پتا کہ کس وقت کون سا بلب فیوز ہو جائے گا نہیں پتا نا اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ دو سو گھنٹہ چلے گا یا ڈھائی سو گھنٹہ چلے گا تو ڈھائی سو سے وہ دو سو پچپن بھی ہو سکتے ہیں دو سو چالیس بھی فیوز ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا نا آپ نے کتنا آن اور آف کیا ہوا ہے یا کتنا کسی جگہ پہ سرج آئی ہے سرج نہیں آتی ہے نارملی گھر میں بلب چلتے رہتے ہیں لیکن خدا نہ خاصہ کہیں پانچ سال میں دس سال میں ایک آدھ دفعہ سرج آ جاتی ہے تو اس سے بلب بھی فیوز ہو جاتے ہیں کسی وقت فریج بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اس طرح کے ماڈل پرابلسٹک ماڈل کراتے ہیں جس کے اندر آپ چانس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا چانس پہ ریلائی کرتے ہیں آپ کے اوپر اپنا ڈیٹا موجود نہیں ہوتا آپ کی اپنی انفارمیشن موجود نہیں ہوتی آپ کا اپنا ایکسپیرینس موجود نہیں ہوتا تو ہم نے جیسے بتایا تھا کہ ہم زیادہ تر فوکس کریں گے ڈیٹرمسٹک ماڈل پہ اور پرابلمسٹک کی بھی بات چیت کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا نیٹورک جب ہم پڑھا رہے تھے نیٹورک کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے ڈیٹرمنسٹک ماڈل جو نیٹ ورک تھا جس میں سی پی ایم کی بات تھی جس میں فلورس کی بات تھی اور جس کے اندر وہ ٹائمس کی بات تھی تو ہم نے کیا کیا ڈیٹرمنسٹک ماڈل زیادہ کیا پرٹ کا جو ماڈل تھا وہ ہم نے بڑا تھوڑا کیا تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ڈیٹرمنسٹک زیادہ کریں کریں گے گے کو تھوڑا تھوڑا کور اب ہمارے پاس سب سے آسان سا ماڈل ہے یہ لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکس کیا تھا کمپلیٹ نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا یہ اس کو ڈسکس کریں گے ہمارے پاس ایک چیز ہے ہم نے ماڈل بنانا ہے انوینٹری اپنا اسٹور بنانا ہے اسٹاک بنانا ہے اپنا کمرہ بنانا ہے جہاں پہ ہم گودام اپنا بنا سکیں کیا طریقہ کار کیا ہے آپ کا آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے آپ کی ایک دکان ہے آپ کی ایک فیکٹری ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی فیکٹری کے اندر روزانہ کتنے آئٹم چاہیے ہوں گے ابھی ایک آئٹم کی بات کر رہے ہیں زیادہ آئٹمس کی بات نہیں کر رہے کوئی سی بھی ایک آئٹم کی بات کر لیں مثال کے طور سے آپ کی گارمنٹ کی فیکٹری ہے اور آپ صرف اور صرف شرٹ بناتے ہیں شرٹ بھی کون سی کاٹن کی شرٹس بناتے ہیں اور کاٹن کی شرٹس بھی کون سی صرف وائٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اتنی کنڈیشن ہو گئی وائٹ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ سے ہی آپ کا مال آتا ہے اور آپ کاٹن کی وائٹ شرٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اتنے اپنے آپ پہ ریسٹرکشن کر دی بڑی سمپل سی فیکٹری ہے بڑی سمپل سی ہماری انڈسٹری ہے کیا چیز ہے ہم کاٹن کی شرٹ بناتے ہیں وائٹ کاٹن کی شرٹ بناتے ہیں اور ایک جگہ سے ہی ہم مال خریدتے ہیں اور جو ہمارا سپلائر ہے جو ٹیکسٹائل مل والا ہے وہ بڑا اچھا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں وقت پہ جس وقت ہم فون کرتے ہیں فوراً وہ چیز پرووائڈ کر دیتا ہے اس کے بعد بہت سارا اسٹاک ہوتا ہے اس کی بہت اچھی فیکٹری ہے تو دو ایگزمپشنس تو پہلے یہ ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ یعنی کہ آپ کے جو لوگ ہیں بڑے اچھے ہیں اور وہ روزانہ کام کرتے ہیں جتنی آپ کو آج ڈیمانڈ ہے اتنی کل ڈیمانڈ ہوگی اتنی پرسوں ڈیمانڈ ہوگی یعنی کانسٹنٹ ڈیمانڈ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ یا ریپلینشمنٹ یعنی کہ دوبارہ سے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ بڑی انسٹنٹ ہے یعنی اسی وقت آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو دو ایگزمشن تو یہ ہو گئی کہ ڈیمانڈ کانسٹینٹ ہے اور سپلائی یا ریپلیسمنٹ انسٹنٹ ہے ہے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس جو کاسٹ ہے C C C one two three جو یہ کانسٹنٹ ہے یہ ویری نہیں کرتے یعنی کہ جو آپ کے پاس آئٹم کاسٹ ہے وہ بھی بڑی فکسڈ ہے کیونکہ آپ نے اسے اگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کو فوراً کرتا ہے اسی کاسٹ پہ اسی پرائز پہ ہوتا ہے نا اس طرح سے یا یعنی نہیں ہوتا ہے جی ہاں اگریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں نارملی جو کمپنیز ہیں فیکٹریز ہیں کہ وہ سال بھر کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک سال آپ اسی پرائز پہ کوئی چیز سپلائی کریں گے یہ آپ کے پاس آئٹم کاسٹ ہے یہ آپ نے کانسٹنٹ رکھے ہوئی ہے لیکن کسی جگہ پہ کچھ ویریبل بھی ہوتے ہیں کچھ ویری کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں ہم اس ماڈل کے اندر سی ون کانسٹنٹ لے رہے ہیں اسی طرح جو سی ٹو ہے اس کو بھی ہم کانسٹنٹ لے رہے ہیں سی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ آرڈر پلیس کریں گے اس کی ایک کاسٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہو سکتی ہے یا فیکس کی کاسٹ ہو سکتی ہے یا ٹیلی فون کی کاسٹ ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی ایک کاسٹ فکس ہے سی تھری آپ کے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہے ذرا سوچ کے بتائیں میں نے تین چیزیں بتائی تھی ایک تو آئٹم کاسٹ دوسری چیز آرڈر کاسٹ تیسری چیز انوینٹری کاسٹ یعنی انوینٹری کاسٹ بھی آپ کے پاس کانسٹنٹ فنکشن ہے چوتھی چیز سی فور جو شارٹیج ہے یہاں پر الاؤ نہیں ہے ہم نے کہا کہ شارٹیج نہیں ہے آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کو مت بیچیں آپ کوئی بھی آرڈر ایسا بک نہ کریں جس کے پاس آپ کے پاس آئٹم نہیں ہے تو یہاں پہ سی فور ہم نے پرزیوم کیا ہے زیرو ہے بڑا آسان سا سمپل سا ماڈل ہے کہ C one C two C three constant ہے سی فور ہمارے پاس زیرو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ریپلیسمنٹ ہے ریپلیشمنٹ ہے وہ کیا ہے انسٹنٹینیس ہے انسٹنٹ ہے اسی وقت مل جاتی ہے اس ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بہیو کرتا ہے یہ میں نے لاسٹ ٹائم دکھایا تھا آپ کو یہ وہی چیز ہے ماڈل کے اگر آپ اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں ایکس ایکسس پہ آپ ٹائم لکھیں اور وائی ایکسس پہ آپ کوانٹٹی تو آپ کے پاس آج زیرو ٹائم پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس میکسیمم اسٹاک موجود ہے آپ نے دکان شروع کی بسم اللہ خوب مٹھائی وٹھائی بانٹ دی فیتا ویتا کٹ گیا دکان شروع ہو گئی اب کیا ہوا کسٹمر آنے شروع ہوئے آپ کے پاس چیزیں بکنی شروع ہو گئی یا دوسری طرف سے یہ آپ کی فیکٹری اسٹارٹ ہو گئی آپ نے یہ کہا کہ جی ہم کاٹن کی شرٹ بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں نکلنی شروع ہو گئیں آج کچھ کپڑا ختم ہوا کل کچھ کپڑا ختم ہوا پرسوں کچھ کپڑا ختم ہوا فرض کیا دس دن کے بعد کپڑا ٹوٹل ختم ہو گیا یعنی دس دن کے بعد ٹوٹل اسٹاک آپ کا ایگزاسٹ ہو گیا اسٹاک کیا ہوا زیرو ہوا اسی وقت آپ نے فون اٹھایا اور آپ نے کہا کہ جی وہ بھیجے فورن بڑا اس نے آپ کے پاس پھر ہنڈریڈ میٹرس یا ہنڈریڈ تھان آپ کو بھجوا دیے آپ کا اسٹاک پھر میکسم پہ پہنچ گیا پھر آپ شروع ہو گئے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوا پھر ختم ہو گیا دس دن کے بعد تو کیا ہو رہا ہے دس دن کے بعد آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں دس دن کے بعد ایک دم اسٹاک میکسیمم ہو جاتا ہے اور دس دن کے بعد اسٹاک ایک ٹائم پہ ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے زیرو ہو جاتا ہے ایک اور ٹرم میں نے لاسٹ ٹائم استعمال کی تھی جسے میں نے کہا تھا لیڈ ٹائم لیڈ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ٹائم لگتا ہے جس میں آرڈر آتا ہے تو اسے کہتے ہیں لیڈ ٹائم آپ نے کوئی فون کیا فون کرنے کے بعد کراچی فون کیا آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے فون کرنے کے بعد کوئی چیز آتی ہے اب کوئی چیز آئے گی تو کوئی ٹائم تو لگے گا یا تو جہاز پہ آئے گی یا ٹرین پہ آئے گی یا ٹرک پہ آئے گی فرض کریں کہ وہ دو دن لگتے ہیں جس وقت آپ نے فون کیا یہ پرزیوم کرتے ہوئے کہ وہاں پر وہ چیز اویلیبل ہیں تو تین دن فرض کریں لگتے ہیں تو یہ تین دن کیا کہلاتے ہیں یہ لیڈ ٹائم کہلاتا ہے یا اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے بائی ایئر تو آپ آج آرڈر پلیس کرتے ہیں کل وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لیڈ ٹائم یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور جس وقت جو چیز آتی ہے اس کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم لیڈ ٹائم کہتے ہیں اس کیس کے اندر ہمارے پاس لیڈ ٹائم جو ہے وہ بالکل زیرو ہے جس وقت آپ آرڈر پلیس کریں گے اس وقت چیزیں آ جائیں گی تو یہ جناب بڑا جیسے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ آری کی طرح کا یہ ایک ہے نا بالکل نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر پہلے اوپر ہے میکسیمم پھر نیچے آیا زیرو پھر then maximum then slowly zero then maximum تو یہ بڑا سمپل سا ماڈل ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہماری کاسٹ کیا کیا ہے ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوتی ہے اور ہم اس کاسٹ کو کیسے منیمائز کر سکیں گے یہ ہمارے پاس چھوٹا سا آرٹیکل ہے چھوٹا سا ماڈل ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں میں کرتا ہوں پھر اس کے بعد ایسا کریں گے ایک ایگزامپل کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے اب ہمارا جو ماڈل ہے وہ کیا چیز ہے اس میں دیکھتے جائیں کون کون سی کاسٹ ہمارے پاس یہاں پر ہیں یعنی جتنی بھی کاسٹ ہیں اس کے اندر اس ماڈل کے اندر ان سب کو ٹوٹل کریں گے اور ٹوٹل کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کس طرح سے وہ منیمم ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کم آرڈر پلیس کریں تو آپ کے پاس اچھی بات ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نمبر آف آرڈرس کم کریں ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ دن کے بعد آرڈر کریں ابھی مجھے پتا نہیں ہم نے الٹیمیٹلی کیا دیکھنا ہے کہ وین ٹو آرڈر کتنی دیر کے بعد ہم آرڈر کریں اور کتنا آرڈر کریں یعنی کیوں معلوم کرنا ہے ہم نے کوانٹٹی معلوم کرنی ہے کہ کتنا ہمیں آرڈر کرنا چاہیے یہاں میں نے جیسے بات کی کی تھی سو تو آپ کے پاس کیا کس قسم کی کاسٹ ہو سکتی ہیں پہلی چیز آپ نے کچھ منگایا نا آپ کے پاس کچھ آئٹمس ہیں کچھ اسٹور میں کچھ چیزیں رکھیں گے اس کی آپ نے کچھ کاسٹ پے کی ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے آرڈر پلیس کیا اس کی بھی کچھ کاسٹ ہوگی شاید بائی روڈ آیا ہوگا یا بائی ایئر آیا ہوگا یا اس کو ٹرانسپورٹیشن کی کچھ کاسٹ ہوئی ہوگی یا وہاں پہ راستے میں کہیں چنگی کے پیسے دینے پڑے ہوں گے یا آکٹرائے کچھ پیسے دینے پڑے ہوں گے یا کچھ اور پیسے مثال کے طور سے کہ آ رہے ہیں تو ڈرائیور صاحب نے اچھا کھانا بھی کھانا ہوگا تو وہ بھی اس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے تو یہ آرڈرنگ کاسٹ کے اوپر ہے پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں یہ چیزیں آپ کے اسٹور کے اندر موجود ہوتی ہیں وہاں رکھتے ہیں آپ تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہیں جس کا کرایہ دیتے ہیں اگر کرایہ نہیں دیا تو خود خریدتے ہیں یہ ساری کے ساری کاسٹ ہیں تین کاسٹ ہیں ایک تو آئٹم کاسٹ ہے پھر اس کے بعد آرڈرنگ کاسٹ ہے تو ہولڈنگ کاسٹ ہے ہم اس میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو آئٹم کاسٹ کیا تھی کتنا پیسہ ہم نے لگایا اس چیز کو خریدنے کے لیے دوسری چیز یہ ہم نے کتنا پیسہ لگایا اس کو آرڈر کرنے میں کتنا ہم نے ٹائم لگایا اس ٹائم کو بھی ہم منی میں کنورٹ کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہم یہاں پہ اس کو روک رہے ہیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں یعنی سی تھری جو میں نے بتایا تھا جو مختلف قسم کی کاسٹ تھیں تو وہ ان کاسٹ کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ انوینٹری کی کاسٹ کیا ہے آپ کے پاس ان تینوں کاسٹ کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ یعنی کہ جب آپ کے پاس میکسیمم ہوتا ہے اور جہاں تک آپ کے پاس منیمم آتا ہے یہ ایک پیریڈ کراتا ہے تو اس پیریڈ میں آپ نے کتنا پیسہ ٹوٹل خرچ کیا تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی اب اس ٹوٹل کاسٹ کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی صورت سے منیمائز کریں یا تو پیسہ بچائیں خریدنے کے اندر کیسے خریدنے کے اندر اگر آپ کے پاس دس چیزیں خریدنی ہیں اس کی قیمت سو روپے ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیس چیزیں اگر آپ خریدیں گے تو اس کی قیمت ڈیڑھ سو روپئے ہوگی یعنی پہلے سنگل آئٹم کی کاسٹ تو ٹین روپیز ہے اب دوسری دفعہ ہم نے کیا دیکھا کہ آئٹم کی کاسٹ جو ہے ساڑھے سات روپے ہو گئی ٹھیک ہے نا یہ چیزیں بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہیں تاکہ کسی طریقے سے آپ کی کاسٹ کم ہو آپ اکثر یہ کرتے ہیں بازار جاتے ہیں بازار جاتے ہیں آپ کیا خریدنے جاتے ہیں آج آپ نے ڈیسائڈ کیا کہ شو خریدنے جاتے ہیں شو خرید رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے شو کی دکان میں گئے اس کے بعد باہر نکلے تو ایک دکان اور تھی جس کے اوپر سیل لگی ہوئی تھی سیل کیا لگی ہوئی تھی شرٹس رکھی ہوئی تھی وہاں پہ پہلے چار سو کی شرٹ ملتی تھی اب وہ ڈھائی سو کی مل رہی ہے آپ نے سوچا خرید ہی لیں اب گو کہ آپ کا پلان نہیں تھا آپ کا کوئی پروگرام نہیں تھا آپ نے شو تو خرید لیے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا آپ نے ایک شرٹ بھی خرید لی وہ ڈیڑھ سو روپیہ آپ نے بچایا اور ڈیڑھ سو روپئے بچانے کے بعد ڈھائی سو روپئے تو خرچ بھی کر دیا اب یہ کہاں ہوگی گھر پہ جا کے رکھی جائے گی کیونکہ اب ڈھائی سو روپئے کی آپ نے نئی شرٹ خریدی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے اچھی ٹراؤزر بھی لے لیں اس پہ پیسہ خرچ ہوگا پھر کوشش کریں گے اس کے لیے کوئی اچھی سی ایک ٹائی بھی لے لیں تو اس طریقے سے یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بزنس بڑھتے ہیں کہ ایک لائن سے دوسری لائن میں چلتے جاتے ہیں مثال کے طور سے کہ یہ جو پلازما ہے یہ بھی ایک اچھی کمپنی کا بنا ہوا ہے میں نام نہیں لیتا ہوں اسی کمپنی نے کیا کیا ٹی وی بھی بنایا اسی کمپنی نے کیا کیا کیمرہ بھی بنایا اسی کمپنی نے کیا کیا شاید یہ لیپ ٹاپ بھی بنایا تو یہ ڈائیورسیفائی اس طرح سے کرتے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے بزنس ترقی کرتی ہے گو کے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے انوینٹری کے آئٹم سے تو انوینٹری کے آئٹم نے ہم کو لیڈ دی کہ کچھ اور بھی کام کریں کچھ اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں یہی او آر کی خوبصورتی ہے یہ اس کی بیوٹی ہے کہ آپ کو بہت آلٹرنیٹ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک لائن اویلیبل ہے یہ لائن جب شروع ہوں گے تو آپ کو دوسری ایک اور لائن بھی اویلیبل ہے and that's how you expand اور اسی طریقے سے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں فلرش کرتی ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل بن جاتی ہیں ہیوج کمپنیز بن جاتی ہیں the total cost for this model for one cycle is made up of three cost components یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تھری کاسٹ کمپونیٹ ہے کیا کیا ہے total cost per period will be equal to item cost plus set up cost plus holding cost per period یہ تین کاسٹ ہیں یہ تین کاسٹ آپ نے معلوم کرنی ہے جب تین کاسٹ کو معلوم کریں گے ایڈ کریں گے اس کو ہم مینیمائز کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے چیز یہ آئٹم کاسٹ پر پیریڈ یہ آپ نے نکالنا ہے کہ ایک وہ جو پیریڈ تھا میں نے سائیکل میں بتایا تھا اس پیریڈ کے اندر آئٹم کاسٹ پر پیریڈ کیا ہوگی کاسٹ آف آئٹم یعنی ایک آئٹم کی cost cost of one item multiplied by number of items order per period یعنی کہ اس کی ایک آئٹم کی کاسٹ اور جتنا بھی آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اس سائیکل کے اندر جس کے اندر آپ کے پاس یہ میکسیمم ہو جاتا ہے وہ آرڈر آپ پلیس کرتے ہیں جو میں نے آپ کو اس میں فگر میں بتایا ہوا تھا کہ کوانٹٹی آپ کے پاس وائی ایکسس کے اندر ہم سپوز کرتے ہیں کہ سی ون جو ہے نا کاسٹ ہے اس آئٹم کی کیونکہ ایک آئٹم کی کاسٹ سی ون ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے میں نے اس کو سی ون فرض کیا اور جو کوانٹٹی میں منگاتا ہوں وہ کیو ہے تو سی ون کیو یہ وہی یونیٹری میتھڈ جو آپ کرتے ہیں یا اکائی کا قاعدہ جو آپ کرتے تھے چھٹی ساتھی میں کہ اگر ایک چیز کی قیمت دس روپے ہے اور آپ نے پانچ چیزیں منگانی ہے تو اس کی قیمت پچاس روپے ہوگی کیسے ٹین انٹو فائیو تو یہاں پہ آئٹم کاسٹ جو ہے وہ سی ون ہے آپ نے کیو آئٹم جو ہے نا آرڈر پلیس کر دیے تو C one Q is the item cost per period یعنی ایک پیریڈ میں جو آپ کاسٹ خرچ کریں گے پیسہ لگائیں گے وہ سی ون انٹو کیو ہوگا تو یہ پہلی کاسٹ آپ کے پاس آ گئی اس کے بعد دوسری کاسٹ کی طرف چلتے ہیں دوسری کاسٹ کیا ہے ہمارے پاس پرچیز اور set up cost per period یعنی آپ پرچیز کر رہے ہیں یا آپ کوئی چیز سیٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے اس کی کاسٹ پر پیریڈ جو ہمارے پاس ہم نے بتایا تھا نا کہ آپ کے پاس سی ٹو ہوتی ہے تو وہ کیا چیز ہے that is equal to C two اور وہ ہمارے پاس only once set up per period ایک دفعہ ہی آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے اس پیریڈ کے اندر یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آرڈر پلیس کر رہے ہیں یا دوبارہ دوبارہ سیٹ اپ کر رہے ہیں آپ کو کیا ہے only once set up per period is allowed تو آپ سپوز کرتے ہیں کہ وہ کاسٹ سی ٹو ہے ٹھیک ہے that cost is C two یعنی کہ پرچیز کاسٹ کہہ لیں یا سیٹ اپ کاسٹ کہہ لیں جو بھی ہے آپ کے پاس وہ سی ٹو ہے یہ خیال رکھیے گا یہ آئٹم کاسٹ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ آرڈر کاسٹ ہے جس میں پرچیز کرنے میں آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے جس کے سیٹ چیزیں جو کچھ بنائیں گے اس پہ پیسہ خرچ کریں گے this is not the item cost اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے آئٹم ہولڈنگ کاسٹ ٹھیک ہے نا پہلے ہم نے آئٹم کاسٹ کی بات کر لی پھر آرڈرنگ کاسٹ کی بات کر لی اب آئٹم ہولڈنگ کاسٹ یا انوینٹری کاسٹ کی بات کر رہے ہیں پر پیریڈ ہر پیریڈ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ایک پیریڈ میں دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم اس وقت پہلے پیریڈ کی بات چیت کر رہے ہیں یہ کس کے برابر ہوگی item holding cost per period will be equal to holding cost into average inventory per period into time per period یعنی کہ یہ آپ کے پاس کیا چیز آئے گی کہ آپ کے پاس inventory holding cost item holding cost کی بات کریں ہم اس کے اندر آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ایوریج انوینٹری کتنی ہے ہم نے کہا اگر ٹوٹل ہمارے پاس کیو ہے تو اس کا ایوریج ہاف ہوتا ہے نا کیو بائی ٹو یہ ہمارے پاس کا ایوریج آ گیا اس کو کیا کریں گے اس کاسٹ سے جو سی تھری آپ کے پاس کاسٹ ہے اس سے ملٹیپلائی کریں گے اور جتنا ٹائم پیریڈ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر ٹائم پر پیریڈ ایک گھنٹہ ہے دو گھنٹے تین گھنٹے دس گھنٹے تو اسے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس item holding cost per period آ گیا کیا آ گیا item holding cost per period that is equal to C three multiplied by Q by two T once again item holding cost اور inventory cost will be equal to C three C three ہمیشہ انوینٹری کاسٹ ہوتی into Q by two two T C three کیا ہے آئٹم کون سی کاسٹ ہے انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ ہے Q by two is the average inventory ہے اور T is the time per period ہے یہ آپ کے پاس تین کاسٹ آ گئی پہلی کاسٹ آ گئی دوسری کاسٹ آ گئی پہلی کاسٹ کیا تھی سی ون کیو دوسری کاسٹ سی ٹو اور تیسری کاسٹ آ گئی C three into Q by two into T تو ہمارے پاس تین ہی مختلف کاسٹ آ گئی ان تینوں کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی ٹھیک بات ہے نا یہ وہ کاسٹ ہے جو پر پیریڈ آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ پیسہ وہ ہے جو کہ آپ کو ضروری ہے اگر یہ پیسہ نہیں ہے تو آپ کا یہ بزنس چلے گا نہیں آپ کے لیے پرابلمس آئیں گے تو کون کون سی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں جیسے میں نے بتایا کہ C one Q plus C two plus C three into Q by two into T یہ تین کاسٹ ہیں ان تینوں کو ہم سم کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی which will be required to handle the sort of operation یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی کلیئر ہے ہم نے کیا کہا ہے ہم سادہ سا ایک ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کہا کہ شارٹیجز الاؤ نہیں ہے C one C two C three جو فنکشنس کانسٹنٹ ہیں اس کے بعد ہم نے کہا ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے اور ریپلیسمنٹ امیجیٹ ہے اسی وقت انسٹنٹ ہے اس کو لیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم نے کاسٹ کیلکولیٹ کی کہ ٹوٹل کاسٹ جبکہ کیو ہمارے پاس میکسیمم آئٹم ہے کہ اتنا کیو کوانٹٹی ہے جو کہ ہم نے آرڈر کرنی ہے جس کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے اور ہمارے پاس ساری چیزیں دی ہوئی ہیں تو C one Q plus C two plus C three Q by two T T is a time per period ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلیں تو یہ جو ہمارے پاس کاسٹ آئی اس کو میں نے سی ڈیش کہا ٹھیک ہے نا یہ اکویشن لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس کئی دفعہ میں نے پڑھی ہے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں کہ C dash is equal to C one Q plus C two plus C three Q by two into T یہ رٹا نہیں لگا ہوا ہے یہ ایکچولی بار بار کرنے سے اور یہاں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے لیکن ہمارے پاس کیا چیز ہے but the time for one period T is equal to Q by D یہ کیا چیز ہے کیو از اے ٹوٹل کوانٹٹی آپ کے پاس ہے اور ڈی جتنا آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا ٹائم کتنا ہوگا کتنی دیر کے بعد ہم وہ کریں گے T is equal to Q by D ٹھیک ہے total cost per unit time اب ہم نے معلوم کرنا ہے total cost per unit time پر تو ٹی ٹائم پہ تھا اب پر یونٹ ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ سی آ جائے گی کیپیٹل سی سی ون نہیں ہے سی ٹو نہیں ہے سی ڈیش نہیں ہے تو total cost per unit time will be equal to C and that will be given by C dash divide by T یعنی جب سی ڈیش آپ نے معلوم کیا تھا نا سی پرائم سی کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی تھی سی ڈیش کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹی سے ڈیوائڈ کرنا ہے اور ٹی آپ کے پاس کیا چیز ہے کیو بائی ڈی کے برابر ہے تو یعنی کہ کیا ہو گیا C is equal to C dash by T اور T is equal to Q by D یہ ویلو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی اکویشن آ جائے گی وہ اکویشن کیا آ جائے گی C is equal to C one D plus C two D by Q plus C three Q by two once again C is equal to C one D D is a demand plus C two into D by Q plus C three Q by two Q is the total quantity C is the cost total cost per unit time D is the demand یہ آپ کے پاس ایک اچھی سی امپورٹنٹ اہم اکویشن بن گئی ہے اب یہ جو ہے ہمارے پاس اکویشن بن گئی جس میں ٹوٹل کاسٹ آ گیا اب ہمارے پاس اس وقت کیا چیز ہے ہم نے اس کاسٹ کو کسی صورت سے منیمائز کرنا ہے اب اس میں منیمائز کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہیں آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ کے پاس ڈی ہے ڈیمانڈ آپ کے پاس کانسٹینٹ ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف کیو آپ کے پاس ویریبل ہے یا تو کوانٹٹی کو زیادہ کر دیں یا کوانٹٹی کو کم کر دیں تو یہ آپ کی کاسٹ کم یا زیادہ ہوگی تو بیسیکلی جو ساری چیز مینیپولیشن ہوگی وہ کس کے اندر ہوگی کیو کے اندر ہوگی اور یہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں سی ون جو ہے وہ بھی کانسٹینٹ ہے سی ٹو جو ہے وہ بھی کانسٹینٹ ہے اور آپ کے پاس سی تھری ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہے صرف اور صرف ویریبل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کیو ہے تو جو لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے وہ کیا کریں گے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے سی کو ٹو کیو اور اس کو اکویٹ کر دیں گے زیرو جی ہاں میں بات کر رہا ہوں میکسیما منیما کی ان بچوں نے جنہوں نے ایف ایس سی میں میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے ان کو میکسیما منیما معلوم کرنا آتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کاسٹ کو ہم منیمائز کرنا چاہتے ہیں منیمائز کیسے کریں گے جی کوئی بھی فنکشن دیا ہوا ہو اس کو کیا کرتے ہیں آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ٹو انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے بعد اکویٹ کرتے ہیں زیرو کے برابر وہاں سے آپ کے پاس ویلو آ جائے گی اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں ود ٹو کیو اور اس کو اکویٹ کریں زیرو کے برابر تو وہاں سے آپ کے پاس ویلو آ جائے گی کس کی کیو کی ٹھیک ہے نا کیو کی ویلو آ جائے گی اور وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس آپٹیم نمبر کیا ہے یا آپ کے پاس کتنی آپ کوانٹیٹی پلیس کریں تاکہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ مینیمائز ہو جائے ٹھیک ہے یہ چیز کرتے ہیں یہ چیز ابھی ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جناب یہ ہمارے پاس اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اگر آپ نے پرچیز کرنی کوئی چیز تو purchase cost should be equal to item holding cost ٹھیک ہے نا جو کچھ بھی اگر آپ پرچیز کاسٹ آپ کی آئٹم ہولڈنگ کاسٹ کے برابر نہیں ہوگی تو کیا چیز ہے یہ سسٹم اکولیبریم میں نہیں ہے تو یہ جناب یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جو ٹوٹل پرچیز کاسٹ شوڈ بھی equal to item holding cost اگر آپ کی انوینٹری کا جو کاسٹ پڑ رہی ہے وہ زیادہ پڑ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے پرچیز ڈائریکٹلی کر لیں اگر انوینٹری کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے اور پرچیز کی پرائز کم ہے پرچیز کی پرائز زیادہ ہے اور آپ کے پاس انوینٹری کم پڑ رہی ہے تو آپ ہولڈنگ کریں گے آپ ذخیرہ اندوزی کرنے کی شروع کریں گے تو آئیڈیلی کیا ہوتا ہے کہ purchase cost is equal to item holding cost اس کے اندر اکویشن کیا ہوگی آپ کے پاس C two into D by Q یہ وہی چیز ہے سی ٹو بائی ٹی جسے ہم کہتے ہیں D by Q is equal to C three into Q by two C three کیا چیز ہے انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ ہے کیو بائی ٹو کیا آپ کے پاس جو ایوریج انوینٹری ہے تو C two D divide by Q is equal to C three Q by two یہ ایک اہم اکویشن ہے یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ ضرور رکھیے گا ذہن کے اندر یہاں سے کیا چیز ہم معلوم کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کیو کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں کیو کی ویلو کیسے کیلکولیٹ کریں گے اس کو کراس ملٹیپلائی کر لیں اکویشن ہے ایک طرف کیو رکھیں باقی دوسری طرف ساری چیزیں رکھیں ٹھیک ہے نا تو یہ فنامن یاد رکھیں اس کیس کے اندر کیا ہے کہ purchase cost is equal to item holding cost پھر دیکھ لیں ایک دفعہ کیا کہا ہے میں نے میں ایک ماڈل بنانا چاہ رہا ہوں جس میں کیو کی ویلو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو آئیڈل کنڈیشن کے اندر کیا ہے کہ جس کے اندر آئٹم ہولڈنگ کاسٹ اگر آپ کے پاس پرچیزنگ کاسٹ کے برابر ہے تو یہ اکولیبرم ہولڈ کرنا چاہیے یہ اکویشن ہولڈ کرنی چاہیے سی ٹو کیا چیز ہے آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ ہے ڈی بائی کیو کیا ہے آپ کے پاس وہی ٹائم کی بات ہے C two into D by Q is equal to C three into Q by two اس کو کراس ملٹیپلائی کر لیں تو کیو کی کیا ویلو آئے گی یہیں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو Q will be equal to یا Q square will be equal to two C two D divide by C three once again مطلب کراس ملٹیپلائی کر لیں کیو کو ادھر لے جائیں تو Q square is equal to two C two D divide by C three دیکھتے ہیں میں نے یہی کیا جی بالکل میں نے یہی کیا ہے کہ Q square is equal to two C two D divide by C three once again Q square is equal to two C two D divide by C three اور کیو معلوم کرنا ہے تو کیا کریں گے دونوں سائڈ کا انڈر روٹ لے لیں اسکوائر روٹ لے لیں تو آپ کے پاس کیو آ جائے گا is equal to two C two D divide by C three under root again Q will be equal to C two D divide by C three under root لیکن کیو کے اوپر میں نے چھوٹی سی ایسٹرک رکھی ہے یہ میں ابھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں رکھی ہے تو یہ کیا آپ کے پاس اور یہی چیز آپ نے معلوم کرنی تھی ٹھیک ہے نا کیا معلوم کرنا تھا کہ کون کتنی کوانٹٹی آپ پلیس کریں یہاں سے پتہ چل جائے گا دیکھیں آپ کے پاس سی ٹو کاسٹ کون سی کاسٹ جو آپ کے پاس آرڈرنگ کاسٹ موجود ہے ڈی آپ کے پاس ڈیمانڈ موجود ہے کتنے آئٹم آپ نے بیچنے ہیں کتنے آئٹم نکالنے ہیں کتنی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد سی تھری آپ کے پاس انوینٹری کاسٹ بھی موجود ہے تو یہ اگر تینوں چیزیں دی ہوئی ہوں تو آپ فورن کوانٹٹی نکال سکتے ہیں کہ اتنی مجھے کوانٹٹی چاہیے ہوگی کلیئر اور یہ آپ کے پاس آپٹیم کوانٹٹی آ جائے گی کہ اس اس سے کم آپ کاسٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ جو پیسہ خرچ کرنا ہوگا جو آپ نے اس میں انویسٹ کرنا ہوگا اس سے کم نہیں کر سکتے تو یہ اسٹار اسی لیے ہی لگایا ہے کہ کیو اسٹار کا مطلب ہے کیو آپٹیمل یہ وہ ویلو ہے بہت اچھی ویلو ہے بہت کیو کے اندر اس سے کم آپ کام نہیں کر سکتے یہ بڑی سب لو سب لیول ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد اور کم نہیں کر سکتے اگر اور کم کریں گے تو آپ کے لیے پرابلمس آئیں گے یا وہ کنڈیشن جو ہے فلفل نہیں کر سکیں گے یا تو آپ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر سکیں گے یا آپ کی کاسٹ وہ زیادہ ہو جائے گی کم کریں گے تو آپ کے پاس پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر اس کو زیادہ کریں گے تو آپ کو کاسٹ اور بیئر کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کوئی ڈفرینس ڈفرینشیل کیلکولیٹر استعمال نہیں کی کوئی ڈفرینسیشن استعمال نہیں کیا کوئی میکسیمم منیمم استعمال نہیں کیا ایک ویل نون کانسیپٹ استعمال کیا جس سے میں نے کیو اسٹار معلوم کر لیا کیو اسٹار کیا چیز ہے بیسیکلی کیو ہے اور یہ کیو اسٹار یہ وہ آپٹیمل ویلو ہے اس کے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور سے کہ آپ روزانہ دوڑ لگاتے ہیں نا ایک اسپرنٹ کرتے ہیں ایک دن آپ نے دس سیکنڈ میں سو میٹر کا فاصلہ کیا اگلے دن گیارہ سیکنڈ میں کیا اس کے اگلے دن نائن پوائنٹ فائیو سیکنڈ کے اندر تو جو سب سے کم ہے فرسٹ کیا نائن پوائنٹ فائیو سیکنڈ اس سے اچھا آپ نے نہیں کیا تو نائن پوائنٹ فائیو سیکنڈ کو ہم اسٹار لگاتے ہیں کہ دس از دی بیسٹ ریکارڈ اسی طریقے سے کسی کی اور مثال لے لیں کہ ہمارے پاس جو کرکٹرس ہیں سب سے زیادہ وکٹیں کس نے لیے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اسکور کس نے کیا ہے تو that is a most optimal thing یا میکسیمم یا منیمم کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم اسٹرک لگاتے ہیں اگر کیوں لکھا ہوتا ہے تو کیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ویریبل ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن کیو اسٹار کا مطلب یہ ہے کیو ایسٹرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکس اسٹینڈرڈ چیز ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جی جناب اب یہ ان لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے جن کو میتھمیٹکس آتا ہے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے ایڈوانس ہے تو میں نے کیا بتایا تھا کہ the minimum inventory cost per unit time can also be found by differentiating C with respect to Q and equating it to zero کیا کرنا ہے وہ جو سی آپ کے پاس تھا اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو کیو اور آپ نے کیا معلوم کرنا ہے اس کا ڈفرینشیل معلوم کرنا ہے D C by D Q that will to with respect to Q ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا جو سی ہمارے پاس تھا تو ہمارے پاس کیا گیا is equal to two minus C D divide by Q square نظر آ رہا ہے دیکھ لیں غور سے D C by D Q is equal to minus C two D over Q square plus C three divide by two تو یہ آپ کے پاس D C by D Q آ گیا اس کو کیا کریں گے اس کو اکویٹ کریں گے زیرو کے برابر سے جب اکویٹ کریں گے زیرو کے برابر تو ہمارے پاس کیو آ جائے گا ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے سی لیا ہے سی کو ڈیفرینشیٹ کیا ٹو کیو اور اس کو اکویٹ کیا زیرو کے برابر تو جناب ہمارے پاس کیا آیا D C by D Q is equal to zero یعنی یہی چیز جو ہے اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو تو آپ دیکھیں کیو کی ویلو کیا آتی ہے جناب اس کی کیو اسٹار کی ویلو وہی آ گئی two C two D divide by C three اس طریقے کار سے بھی ہم نے کیو اسٹرک کیلکولیٹ کر لیا معلوم کر لیا کوئی چیز کوئی پریشانی کچھ نہیں اگر آپ کو ڈفرینسیشن آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو کسی وقت بزنس میتھس میں یا کسی اور میتھمیٹکس کے اندر یا کسی کیلکولس کی کتاب میں ضرور پڑھ لیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی پڑھا ہوگا تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد اکویٹ کرنا ہے زیرو کے برابر تو یہ آپٹیمل ویلو آ گئی کس کی کیو کی یہ آرڈر آپ نے پلیس کرنا ہے یہ کوانٹٹی ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سب سے اس آرڈر کو پلیس کر کے آپ اکانومائز کر سکتے ہیں اسے کم کریں گے یا زیادہ کریں گے تو وہ اکانومائز نہیں ہوگا آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا تو کاسٹ زیادہ آ جائے گی چاہے اسے کم کر کے دیکھیں یا زیادہ کر کے دیکھیں جب ہم اگزامپل کر لیں کوئی ایکسرسائز کر لیں تو آپ چیک کر کے دیکھیے گا کہ کیوں یہ جو ویلو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس سے کاسٹ کیا منیمم ہوتی ہے اس سے ذرا زیادہ کریں یا کر کے دیکھ لیجیے گا چیک کر لیجیے گا وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آر سی کیا تو اسی لیے میتھمیٹکس کے اندر فوراً چیک اور کاؤنٹر چیک ہو جاتا ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ نو ہیرا پھیری نو ہینگی پھینکی ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے فردر مور ٹی اسٹار معلوم کرنا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ کیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کیو اسٹار جو آپ نے معلوم کیا ہے کیو ایسٹک ابھی معلوم کیا ہے اس کو ڈی سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس وہ ٹائم کے کس کتنی دیر کے بعد آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے یعنی آرڈر تو آپ پتہ چل گیا نا کوانٹٹی اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی دیر کے بعد آرڈر پلیس کرنے ہیں این اسٹار یعنی نمبر آف آرڈر کتنے ہوں گے ایک پیریڈ کے اندر سال میں آپ دیکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا باس کے سال میں کتنے آرڈر پلیس کرنے تین کرنے چار کرنے یہ کیوں پوچھ رہا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تین چار جب آپ آرڈر پلیس کریں گے تو اس زمانے میں ساری چیزیں تیار کرنی ہوں گی ٹرانسپورٹ کو بھی تیار کرنا ہوگا پروکیورمنٹ افسر کو بھی تیار کرنا ہوگا اور ساری چیزیں لاجسٹک ارینج کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹی اسٹار کے ٹائم کتنی دیر کے بعد آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں کہ جی ہم دو مہینے کے بعد آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو نمبر آف آرڈر سال میں کتنے ہو گئے جی چھ ہو گئے تین مہینے کے بعد ہم آرڈر پلیس کر رہے ہیں ٹی آپ کے پاس کیا ہے ٹی اسٹار تین مہینے کے بعد تو number of order per years کتنے ہو گئے چار ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوانٹٹی آ گئی ٹائم آ گیا نمبر آف آرڈرس آ گئے تو جناب انوینٹری کی پلاننگ ہو گئی پیچھے مزے سے آرام سے بیٹھیں ریلیکس کریں اور مانیٹر کرتے رہیں اگر دیکھیں کہ ہر تین مہینے کے بعد آرڈر نہیں جا رہا ہے تو اس آدمی کو پکڑ لیں ڈیٹ آپ کے پاس ہو جائے گی کمپیوٹر پہ آ جائے گا کہ جی آج آرڈر جانا ہے آج سپلائی آنی ہے کتنے آرڈر جائیں گے کتنے آرڈرس آئیں گے وغیرہ وغیرہ یہ خیال رکھیے گا کہ اس کے اندر D is the demand per year ہم نے اس فارمولہ کے اندر D is the demand per year ہے اگر آپ نے کسی وقت منتھ میں کرنا ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ پر ایئر کے بعد منتھس بارہ سے اسے ڈیوائڈ کر لیجیے گا تو ہم نے یہ جو ڈی لیا تھا نا اس سے ڈیمانڈ پر ایئر کے حساب سے ہے اب ایگزامپل لیتے ہیں اس ایگزامپل کو ہم سالو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے فارمولا ڈرائیو کیا وہ کیسے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ جو ہم ایگزامپل کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل اسی ماڈل کے اوپر ہے جو ہم نے ابھی فارمولا ڈرائیو کیا اسی کو استعمال کریں گے لیکن جب یہ فارمولا استعمال کریں تو پہلے دیکھیں وہ کنڈیشن ساری سیٹسفائی ہوتی ہیں جو ہم نے ماڈل کے اندر پرزیوم کی تھی یعنی کہ پہلی وہ کنڈیشن کی ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہونی چاہیے اور جو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ فورن ہونی چاہیے C one C two C three constant ہونی چاہیے اور سی فور آپ کے پاس زیرو ہونا چاہیے یعنی کہ یہاں پر آپ شارٹیج الاؤ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اگر ساری کنڈیشن سیٹسفائی کریں گی کسی بھی ایگزامپل میں تو پھر یہ ماڈل اپلائی کریں یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ہر کنڈیشن کے اندر ہر صورت حال کے اندر ایک ڈفرنٹ ماڈل ہوگا وہی ہم سارے ڈسکس کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے ریپلیسمنٹ انسٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ C one C two C three جو آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے اور سی فور جو ہے وہ زیرو ہے اور اس کے بعد آپ نے کیو معلوم کرنا ہوگا ٹی معلوم کرنا ہوگا اور این معلوم کرنا ہوگا دیکھتے ہیں آگے the demand rate for a particular item is twelve thousand units per year The ordering cost is ₹100 per order and the holding cost is ₹0.80 per item per month. If no shortage are allowed and the replacement is instantaneous, you have to find the economic order quantity, the time between orders, the number of orders per year, the optimum annual cost, provided the cost of item is ₹2 per item. اب اس کو اینالائز کر لیتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں ڈیمانڈ ریٹ اس آئٹم کا کیا thousand per year twelve thousand per year ہے تو ون تھاؤزینڈ پر منتھ ہو گیا بالکل ٹھیک بات ہے ordering cost is rupees hundred per order ٹھیک ہے نا آرڈرنگ کاسٹ کیا ہنڈریڈ روپیز ایک دفعہ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں ہنڈریڈ روپیز خرچ کر دیتے ہیں the holding cost is rupees zero point eight zero اسی پیسہ پر آئٹم پر منتھ ایک چیز رکھی رہے گی تو آپ کو اسی پیسہ دینا پڑے گا نو شارٹیج الاؤڈ یہاں پہ کاسٹ آف آئٹم کیا ہے وہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اسی پیسہ پر منتھ دے رہے ہوں اس کی کاسٹ آئٹم کی ہے ٹو روپیز یہ اینڈ میں دیا ہوا تھا نا لاسٹ میں cost of item is rupees two per month ہم نے کیا کیا معلوم کرنا ہے دی اکنامک آرڈر کوانٹٹی یعنی کیوں معلوم کرنا ہے the time between orders T star جو ہے وہ معلوم کرنا ہے the number of order per year یہ دیکھیں کسی جگہ منتھ ہے کسی جگہ ایئر ہے تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے number of order per year ایک سال میں آپ نے کتنے آرڈر پلیس کرنے ہیں and finally annual cost annual cost کہ پورے سال میں آپ نے کتنا پیسہ خرچ کرنا ہوگا اس کے اوپر تو یہ ہمارے پاس جناب وہ کنڈیشن ساری فلفل کرتے ہیں ساری کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہیں ہم وہ فارمولا بڑی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے کیو اسٹار معلوم کیا تھا جہاں پہ ہم نے ٹی اسٹار معلوم کیا تھا جہاں پہ ہم نے این اسٹار معلوم کیا تھا یاد ہے بھول گئے یہ بڑی مشکل بات ہے آپ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیو اسٹار معلوم کیا تھا two C two D divide by C three T star ہم نے معلوم کیا تھا Q star by D N star معلوم کیا تھا ڈی بائی کیو اسٹار ٹھیک ہے ڈیمانڈ پر ایئر تھی یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کو ہم سالو کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ٹویلو تھاؤزینڈ پر ایئر ہے ون تھاؤزینڈ پر منتھ ہوگی آئٹم کاسٹ جو ہمارے پاس ٹو روپیز ہے اس کے بعد پر آرڈر کاسٹ جو ہے ہنڈریڈ روپیز ہے انوینٹری کاسٹ ہے point eight zero per item تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو ہم اپنا ڈیٹا دیکھتے ہیں سی ون کیا ہے ہمارے پاس rupees two per item C one item cost دیا ہوا ہے rupees two per item C two is equal to rupees hundred per order یعنی جو آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے دیا ہوا ہے hundred rupees per order C three یعنی انوینٹری کاسٹ ہے rupees point eight zero per item per month ہر مہینے پوائنٹ ایٹ زیرو اور اگر سال کا آپ نے دیکھنا ہے تو سال کی کاسٹ کیا ہوگی اس کو بارہ سے ملٹیپلائی کر دیں نائن روپیز سکسٹی پیسہ یا rupees nine point six per item per year یعنی سی تھری کو بھی آپ نے کنورٹ کر لیا آئٹم پر ایئر کے اندر اور ڈیمانڈ جو ہے وہ twelve thousand items per year یعنی کہ جو ٹائم پیریڈ ہم لے رہے ہیں ہم پورے سال کی بات چیت کر رہے ہیں تو یہ سارے کے ساری چیزیں ہم نے کنورٹ کر دی C one C two C three D ہم نے چاروں کو کنورٹ کر دیا کس کے اندر پر ایئر کے اندر یعنی یونٹ جو ہے ڈیوریشن جو ہے ہمارے پاس وہ ایئر کی آ گئی یہ ڈیٹا ہے سی ون کلیئر ہے سی ٹو کلیئر ہے سی تھری کلیئر ہے سی تھری کو ہم نے چینج کیا ڈی ہمارے پاس دیا ہوا ہے ہم نے اپنے فارمولے کے اندر لگانے کی کوشش کی فارمولا کیا تھا ہمارے پاس ذرا سا دیکھیں غور سے جس میں ہم نے پہلے اکنامک آرڈر کوانٹٹی معلوم کرنی ہے کیا معلوم کرنی ہے سب سے پہلے the economic order quantity E O Q اور اس میں کیو اسٹار معلوم کرنا ہے کیو اسٹار کیا ہوتا ہے آپ کے پاس Q star is equal to two multiplied by C two into D divide by C three whole under root 2 100 value کریں سمپلیفائی کریں کینسلیشن کریں انڈر روٹ کریں تو فائیو ہنڈریڈ یونٹ جواب آ جائے گا یہ پانچ سو یونٹ آپ نے آرڈر کرنا ہے جب بھی آپ آرڈر کریں پانچ سو یونٹ کریں اگر پانچ سو سے کم کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم آئے گا اسے کیا کیلکولیٹ کیا ہم نے کیو اسٹار کیلکولیٹ کر لیا کہ the quantity which you will have to order is hundred units تو پہلی چیز آپ کے پاس آ گئی پہلا جواب آ گیا اب دوسری چیز دیکھتے ہیں دوسری چیز ہم نے کیا چیز معلوم کرنی تھی ٹائم بٹوین آرڈرس یعنی کہ وہ بتانا ہے کہ ٹی آپ نے وہ جو دو آرڈر پلیس کرے ہیں اس کے درمیان کتنا ٹائم یعنی کتنی دیر کے بعد آپ آرڈر پلیس کرنا ہے ٹی اسٹار کی بات کی تھی ہم نے ٹی اسٹار ہمارے پاس کیا چیز ہے T star is Q star by D Q star ابھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا 500 ہنڈریڈ یونٹ ہمارے پاس جواب آ گیا تھا ڈیمانڈ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیسے T star star star is equal to Q Q by D five hundred کیا تھا ڈیمانڈ ہمارے پاس ٹویلو تھاؤزینڈ ہے five hundred by twelve thousand یہ آپ کے پاس ایئر ہے یعنی ٹوٹل جو جواب آئے گا سالوں میں آئے گا فائیو ہنڈریڈ کو ٹویلو تھاؤزینڈ سے ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کے پاس اتنے ایئر یہ پورے ایئر نہیں بنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو منتھس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بارہ سے ہم نے ملٹیپلائی کر دیا تو ہمارے پاس منتھس آ جائیں گے تو پوائنٹ فائیو منتھس آئے یعنی ہر پندرہ دن کے بعد آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے دا ٹائم بٹوین آرڈرس پندرہ ایک آرڈر پلیس کریں گے پندرہ دن کے بعد دوسرا پھر دوسرا پھر تیسرا and so on so forth clear ہے یہاں تک تو ٹی اسٹار بھی آ گیا آپ کے پاس T star is equal to Q star by D which is equal to five hundred divide by twelve thousand year not per year یہ یونٹ آیا ایئر کے اندر سالوں کے اندر جواب آیا آپ نے اس کو ملٹیپلائی منتھس کے اندر پوائنٹ فائیو منتھس آیا یا ففٹین جی، ڈیز تیسری چیز کیا ہمارے پاس جو ہم نے معلوم کرنی تھی number of order per year اب پندرہ دن کے بعد آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے تو سال بھر میں کتنے ہوں گے کامن سینس کی بات ہے کہ چوبیس کے قریب ہوں گے یہی بات ہے نا پندرہ دن کے بعد آپ آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو چوبیس دن جواب آنا چاہیے دیکھیں جواب آتا ہے نہیں آتا ہے بالکل ٹھیک ہے جناب جواب وہی آ رہا ہے N is equal to D by Q star that is is equal equal to to twelve thousand divide by five hundred which twenty four تو سال میں چوبیس آرڈر آپ نے پلیس کرنے چوبیس ایونٹ ایسے ہوں گے جس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور اس کے لیے ساری تیاری کرنی پڑے گی سی آ گیا جناب لاسٹلی لاسٹ کیا چیز معلوم کرنی تھی اینول کاسٹ یعنی ٹوٹل کاسٹ کتنی خرچ ہوئی آپ نے کوانٹٹی بتا دی آپ نے ٹائم بتا دیا آپ نے نمبر بتا دیا ہم تو بیسیکلی انٹرسٹڈ ہیں کس کے اندر کاسٹ کے اندر جو ہم نے منیمائز کرنی تھی وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کیسے معلوم کریں گے ٹوٹل کاسٹ نکالنی ہے کہ number of order multiplied by cost of one cycle ٹھیک ہے نا نمبر آف آرڈر آپ نے کتنے آرڈر پلیس کیے 24 فور آرڈر پلیس کیے نا سال کے اندر اور ایک آرڈر کی کاسٹ کیا آئی ہمیشہ وہی پروسیس ہوگا آرڈر پلیس کریں گے چیزیں آئیں گی آئٹم کی قیمت پے کریں گے تو ایک آرڈر میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے چوبیس سے کیونکہ چوبیس آرڈر ہم نے پلیس کیے ہوئے ہمارے پاس جواب آ جائے گا تو نمبر آف آرڈر 24 یہ لکھا ہوا ہے is to be multiplied by cost of one cycle cost of one cycle کیا چیز ہے وہی C one Q plus C two plus C three multiplied by Q by two into T یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 500 hundred multiplied by two plus hundred total cost جو ہے اس کی سی ٹو جسے کہتے ہیں plus 500 hundred by two into point five into point eight یہ کیا چیز ہے 500 ہنڈریڈ بائی ٹو وہی Q by two multiplied by T point five to 0.8 by C three C one Q plus C two plus C three Q by two into T اس کو ملٹیپلائی کیا سب کو پھر جو کچھ جواب آیا اس کے بعد 24 فور سے ملٹیپلائی کیا تو we get twenty eight thousand eight hundred تو is eight thousand eight hundred آیا ٹھیک ہے شاید یہ سی اوپر غلط ہے ڈی ہونا چاہیے سی نمبرنگ جس میں لکھا نا کاسٹ ہم نے معلوم کیا شاید یہاں ڈی ہونا چاہیے خیر کوئی بات نہیں یہ کیلکولیشن کا پارٹ نہیں ہے کیلکولیشن ساری صحیح ہے کہ اٹھائیس ہزار آٹھ سو پانچ سو یونٹ ہیں چوبیس آرڈر پلیس کرنے ہیں پوائنٹ فائیو ٹی آئے آپ کے پاس اٹھائیس ہزار آٹھ سو آپ کے پاس کاسٹ آ گئی ٹھیک ہے کلیئر ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو جناب کیسا لگا ایگزامپل آسان تھی یا مشکل تھی مجھے تو لگتا ہے کافی آسان سی ایگزامپل تھی آسان سی ایگزامپل اس لیے دی کیونکہ آپ نے فارمولا آسانی سے ڈرائیو کر لیا تھا جب فارمولا آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس کیو اسٹار کی ویلو پتا تھی اس کے بعد ہمیں ٹی اسٹار کی ویلو پتا ہے اسی طریقے سے این اسٹار کی ویلو پتا تھی جب یہ کاسٹ ہمارے پاس آ گئی الگ الگ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کر لیں جس میں کوانٹٹی پتہ چل گئی جس میں نمبر آف آرڈر پتہ چل گیا جس میں ٹائم پتہ چل گیا تو اس کے بعد فائنلی جو کاسٹ کیلکولیٹ کرنا اتنا مسئلہ نہیں تھا جس کا ہمارا فارمولا تھا C is equal to C one Q plus C two plus C three Q by two into T جس کو ہم نے کیا کیا تھا ڈیفرینشیٹ کیا تھا ڈیفرینشیٹ کیا تھا رسپیکٹ ٹو کیو اکویٹ کیا تھا زیرو کے برابر اور وہاں سے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کیو کی ویلو جہاں سے کیو اسٹار آ گیا تھا ہمارے پاس سی اسٹار آ گیا تھا ہمارے پاس این اسٹار آ گیا تھا اور یہی فارمولے یہ ہم نے سب سبسٹیوٹ کر لیے اور ہمارے پاس جواب آ گیا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یونٹس ہمیشہ سیم رکھیے گا ڈیمانڈ کی بات ہے جیسے ہم نے اس فارمولے کے اندر ڈیمانڈ پر ایئر رکھی تھی تو ہمیشہ ڈیمانڈ پر ایئر کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اور یونٹس آئیں گے نا وہ یونٹس بھی پر ایئر کے اندر بات کرنی ہے چاہے انوینٹری کے اندر دیکھ لیجیے گا انوینٹری کاسٹ کے اندر یا کاسٹ پر آئٹم کے اندر جس جگہ پر بھی بات ہے تو یونٹ ٹائم کی جو ہے ایئر رکھیے گا اگر چینج کرنا ہو تو سب کو آپ چینج کیجیے گا منتھس کے اندر یا ڈیز کے اندر ہم نے یہاں پہ کیا کسی جگہ پر آپ کو انالائز کر کے بتایا بھی ہے یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں جس کے لیے احتیاط ضروری ہے اب آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیزیں اب یہ جو ہمارے پاس ماڈل تھا یہ بڑا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ اچھا سا ماڈل تھا اب ماڈل ٹو کی بات کرتے ہیں اس ماڈل کے اندر ہم نے کیا کیا تھا ڈیمانڈ کانسٹنٹ تھی ہمارے پاس دوسری چیز یہ کہ سپلائی امیجیٹ تھی یعنی ریپلیسمنٹ انسٹنٹ تھی تیسری چیز یہ ہم نے C one C two C three کو کانسٹنٹ تھا اور سی فور زیرو ہے اب شارٹیج جو ہے نا آپ کے پاس نہیں تھی ٹھیک ہے شارٹیج نہیں تھی تو یہ ہمارے پاس آسان سا ماڈل تھا اب جو دوسرا ماڈل ہم کریں گے وہ ماڈل ہمارے پاس پرچیزنگ ماڈل وتھ شارٹیجز جس کے اندر شارٹیج بھی ہم الاؤ کرتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو دکاندار کیا کرتا ہے فوراً چیز لکھ لیتا ہے اور اگر آپ اچھے کسٹمر تو کہتا ہے آپ کوئی بات نہیں میں آپ کے گھر بھجوا دوں گا وہ چیز آ رہی ہے میں نے بندے کو بھیجا ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے گھر بھجوا دیں گے اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ صبح گھٹتے ہیں آپ نے دیکھا گھر کے اندر بریڈ نہیں ہے ڈبل روٹی آپ کھاتے ہیں آپ فوراً گئے اپنی بیکری کے پاس یا دکان کے پاس اس سے کہا کر ڈبل روٹی دے دیں ٹھیک ہے نا مانگتے ہیں نا سے کہ آپ مجھے بریڈ دے دیں کون سی بریڈ جی ملک بریڈ چاہیے دے دیجیے وہ کہتا ہے کہ سر ابھی آنے والی ہے اور ابھی آپ کو مل جائے گی اب آپ کہتے ہیں یا میں انتظار کروں مجھے دفتر کی دیر ہو رہی ہے مجھے بہت ساری چیزیں بچوں کو بھی چھوڑنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں گھر آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے آپ فکر نہیں کریں میں گھر چھوڑ دوں گا آپ کے اب گھر آپ کا تقریباً سو میٹر کے فاصلے پہ یا دو سو میٹر کے فاصلے پہ وہ کیا کرتا ہے اپنی گاڑی لے کے نکالتا ہے اور وہاں چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو ایک کاسٹ پڑی کیونکہ جب وہ گاڑی اس نے نکالی پیٹرول سے خرچ ہوا چاہے تھوڑا سا ہوا ایک روپے کا یا دو روپے کا خرچ تو ہوا اب ایک آپ نہیں تھے چار پانچ سات اور اس کے تھے تو چار پانچ سات لوگوں کی جگہ جانا پڑا ٹائم بھی اس کا خرچ ہوا ٹائم بھی انویسٹ کیا اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خرچ کیا یعنی اس کو یہ شارٹیج کی یا اس کے پاس کوئی چیز کم کمی تھی اس کی اس کو پرائز دینی پڑی تو اب اگلا جو ماڈل کریں گے اس کے اندر ہم شارٹیج کو الاؤ کریں گے اور دیکھیں گے کہ شارٹیج کی وجہ سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے پورے ماڈل پہ یہی چیز کیو معلوم کریں گے یہی چیز این معلوم کریں گے یہی چیز ہم وہاں پہ ٹی معلوم کریں گے اب ٹی وہاں پہ شاید مختلف ہو سکتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اب کیا کرنا ہے آپ نے میرا خیال میں اس کی کچھ اور ایگزامپل کیجیے گا ہم آج یہیں پر رکتے ہیں اس ہوپ کے ساتھ کہ نیکسٹ جب ٹائم ہم ملیں گے تو آپ نے کافی ساری ایکسرسائز کر لی ہوں گی اور ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف جائیں گے جس کے اندر بات چیت کریں گے ماڈل نمبر ٹو کی ماڈل نمبر ٹو میں کیا کریں گے ہم شارٹیجز الاؤ کریں گے اور شارٹیج الاؤ کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم کے اندر ویریشن آئے گا یعنی وہ ٹائم جس میں آپ کے پاس اسٹاک ہے وہ ٹائم جس کے اندر شارٹیج الاؤ کر رہے ہیں اور وہ ٹائم جس کے اندر چیزیں ریپلیس کی جا رہی ہیں تو جناب آج کا لیکچر کیسا رہا مجھے تو امید ہے کہ بڑا اچھا رہا ہوگا کیونکہ میں نے اس لیکچر کو بڑا انجوائے کیا بڑا اچھا ٹاپک تھا اس سے ہمیں بڑی کانفیڈینس بڑا اعتماد ملا کہ ہم یہ جی، جتنے بھی انوینٹری کے ماڈلس ہیں ہم اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اسٹڈی کر سکتے ہیں آج کا بڑا سمپل سا ماڈل تھا جس میں سنگل آئٹم کی بات کی تھی اسٹریٹ فارورڈ تھا جس میں ڈیمانڈ کانسٹنٹ تھی اسٹریٹ فارورڈ تھا جس میں سپلائی یا ریپلیسمنٹ انسٹنٹ تھی اسٹریٹ فارورڈ تھا جس میں C one C two C three آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے اور سی فور زیرو ہے اگلی دفعہ ایسی بات چیت نہیں ہوگی ایکسرسائز بہت ساری کرنی ہے جو نوٹس میں دی ہوئی ہیں ویریشن ابھی نہ کیجیے گا ابھی اسی طرح کے سوال کیجیے گا جس کے اندر شارٹیجز الاؤ نہیں کی گئی ہیں ٹھیک ہے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جس کے اندر شارٹیجز کی بات کی جائے گی جس کے اندر اس ماڈل کو اور کمپلیکیٹ کیا جائے گا اس کے بعد اور نیکسٹ لیکچر میں اسے بھی کمپلیٹ کمپلیکیٹ کیا جائے گا تو ساری طرح کے ماڈل کو اسٹڈی کریں گے جب تک کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل اور فزیکل ایکسرسائز جاری رکھیے گا فزیکل مینٹل اور میتھمیٹیکل اللہ حافظ السلام علیکم